اور ہر قوم کے لیے ایک میاد مقرر ہے چنانچہ جب ان کی مقررہ میاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی